مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساتیا میں پلا میں مدینے چلا ساتیا میں میں مت تو مست خود بنا میں مدینے چلا مست خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر ہو گیا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مجھدا سنا میں مدینے چلا جب یہ مجداد سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے اجازت ملی جب خبر یہ سنی پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی دل میرا جھوم اٹھا میں مدینے چلا دل میرا جھو اٹھا دل میرا جھو اٹھا دل میرا جھو اٹھا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چاہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا مسکرانے لگی دل کی ہر ہر کلی مسکرانے لگی دل کی ہر ہر کلی ہم چائے دل ہلا میں چلا چنا جائے دل ہلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم اے حجر تم بھی شم سو کمر شجر اے حجر تم بھی شم سو کمر شجر اے حجر تم بھی شم سو کمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا روح ہے ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا ایسی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر ہو گیا میں مدینے نور حق کے حضور اپنے سارے خصور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا بخشوانے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے میرے صدیق عمر ہو سنا باپ پر میرے صدیق عمر ہو سنا باپ پر میرے صدیق عمر ہو سنا باپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چا اور رحمت سدا میں مدینے چنا وہ اہد کی زمین جس کے اندر مکی وہ اہد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے ہاں پھر کرم ہو گیا میں مدینے سات گنبد کا نور زنگ کر دے گا کرتے سات گنبد کانور زنگ کر دے گا دور پائے گا دل جلا میں مدینے چلا پائے گا دل جلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ہم چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور سبز گنبد کا نور زنگ کر دے دور پائے گا دل میں مدینے چنا پائے گا دل میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا تم بدے سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد پر جب پڑے گی نظر گو بدے پدیسا پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چدا کیا سرور آئے گا کیا سرور سرور آئے گا کیا آئے گا میں مدینے چدا میں مدینے چلا میں مدینے ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرورا گا میں مدینے چلا کیا سرورا گا کیا سرورا گا کیا سرورا گا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے ممبرے نور پر جب اٹھے گی نظر مل پر پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چنا کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا میں مدینے چنا چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کہ چھا گیا میں مدینے چلا کیف چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چنا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا میں مدینے میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چنا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف مستی عطا مجھ کو کر دے خدا کیف مستی مجھ کو کر دے خدا کیف مستی عطا مجھ کو کر دے خدا مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا درتے الفت ملے سوکھ بڑھنے لگے درتے الفت ملے دو بڑھنے لگے جب چلے پا میں مدینے چلا جب چلے پا جب چلے پا پلا میں مدینے چلا جب چلے پا ہلا میں مدینے چلا ان کا چشمت اور سو غم چش میں تر اور رسو ز جگہ کا غم چش اور سوزے جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چنا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا میں مدینے ان ہاں، کا بن جشن میں تے اور سوزے جگر ان کا جشن میں تے اور سوزے جگر ان کا بن جشن سوچے جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چنا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا میں مدینے چنا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل اب دے رضا میں مدینے چلا چل اب دے رضا میں مدینے ہاں، باندھ راستے سفر کیا کرے گا ادھر کیا کرے گا ادھر دل سفر چل دے رضا میں مدینے چلا چل اب رضا چل اب رضا چل ابے رضا میں مدینے چلا چل اب رضا چل چبید رضا چل میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چنا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چنا پھر کرم ہو گیا کرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چنا ساتیا میں پلا میں مدینے چلا ساتیا میں پلا میں مدینے چلا مست بے خود بنا میں مدینے چلا مست بے خود بنا مست دے خود بنا مست دے خود بنا میں مدینے چلا سا میں پلا میں مدینے چلا سا میں پلا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں چدا جھومتا جھومتا میں مدینے چدا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا جھومتا میں مدینے چدا میں مدینے چلا میں مدینے چنا چلا چلاؤ میں مدی نے مہینے چلا میں چلا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا میں مدی چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے میں مد مدا مد مد مد چلا مدینے چلا میں مدی مہی منی چلا